السلام علیکم ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کیسے آپ ان شاء اللہ اچھے ہوں گے آج ان شاء اللہ لاسٹ لیکچر ہے اور اے ٹو ڈی ڈسکشن جو ہے کمپلیٹ کریں گے اس سے پہلے کہ آج کے ڈسکشن شروع کریں آئیے لاسٹ لیکچر کے کانٹینٹس کو ریوائز کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنی شروع کی تھی ایف پی جی اے سے ایف پی جی اے کے جو لاجیکل ایلیمنٹس ہیں ایف پی جی کا اگر آپ کو اسٹرکچر یاد ہو بیسکلی تین امپورٹنٹ کمپونیٹس ہیں لاجیکل جو ہیں جو ایک ٹو ڈائمینشنل گریڈ کی صورت میں ارینجڈ ہیں column and row interconnect جن کی مدد سے ہم ڈفرنٹ لاجیکل یونٹس کو یا لاجیکل سیلس کو آپس میں کونیکٹ کر سکتے ہیں ان میں آف کورس جو لاجیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آئی او بلاکس ہیں جن کی مدد سے ہم ایکسٹرنل سگنلس اپلائی کر سکتے ہیں اور ایف پی جی اے کے جو سگنلس جنریٹ ہو رہے ہیں وہ ایکسٹرنل ورلڈ کو دے سکتے ہیں لاجیکل ایلیمنٹ جیسے ہم نے دیکھا اس کی جو کنسٹرکشن تھی وہ اگین سملر ہے جو پی ایل ڈی ڈیوائسیز میں ہے اس میں ہمارے پاس ایک سرکٹ کے ہیں اور اس میں فلپ فلاپ بھی لگا ہوا ہے فلپ فلاپ کی مدد سے ہم سیکوینشل آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو سیکوینشل جو ایلیمنٹ ہے لاجیکل ایلیمنٹ ہے ایف پی جی اے کا اس کو ہم پروگرام کیسے کرتے ہیں بیسکلی ایک لوٹ ہے لوک اپ ٹیبل ہے جس کو ہم پروگرام کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کے لیے لک اپ ٹیبل جو ہے اس کا آپریشن جو بڑا سمپل ہے اٹس لائک اے روم اور اے ریم ہمارے پاس ڈفرنٹ ایڈریسز ہیں ہر ایڈریس پہ ڈفرینٹ انفارمیشن اسٹور کرنی ہے سو لیٹ سپوز ہمیں کوئی سمپل سا فنکشن پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے تین منٹمس ہیں جو تین منٹمس ہیں وہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں وہ ریم یا روم کے ایڈریسز سے میموری ایڈریسز سے سو اس لوکیشن پہ اس ایڈریس لوکیشن پہ ہم پروگرام کر دیں گے ون یا زیرو سو وہ پرٹیکولر اگر اس منٹم کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے تو اس لوکیشن پہ ہم ڈیٹا جو ویلو ہے وہ ون رکھیں گے اور جو منٹم ہم نے اس فنکشن سے ایکسکلوڈ کرنی ہے اس جگہ پہ ہم زیرو پروگرام کر دیں گے سو دیٹ مینس جب بھی ہم کورسپونڈنگ ایڈریسز اپلائی کرتے ہیں تو کورسپونڈنگ لوکیشن سلیکٹ ہوں گی ان میں ون ہے تو وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا اگر زیرو پروگرام کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم نے دو ایگزامپل دیکھی تھی ایک تھری منٹم کا فنکشن تھا اس کا پروگرام کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک فل ایڈر کو امپلیمنٹ کیا تھا فل ایڈر کے لیے ہم نے جیسے بتایا تھا فل ایڈر کے تین ان پٹس ہیں A B and C in اس کے آؤٹ پٹس جو ہیں دو ہیں sum and carry out so basically اس فنکشن کو پروگرام کرنے کے لیے ہمیں بہت ایک چھوٹی سی میموری چاہیے ریم ہو سکتی ہے روم ہو سکتی ہے جس کے آٹھ ایڈریسز ہیں بیسکلی تھری بٹ ایڈریس ہے ایک جو بٹ ہے وہ اے ریپرزینٹ کر رہی ہے دوسری جو بٹ ہے ایڈریس بٹ ہے وہ ویریبل بی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور تیسری جو ایڈریس لائن ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے ویریبل سی این کو سو بیسکلی آٹھ ڈفرنٹ ایڈریسز جنریٹ ہو رہے ہیں ہمیں کیونکہ آؤٹ پٹ میں دو آؤٹ پٹ چاہیے سگنل چاہیے ایک سم کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ایک کیری آؤٹ آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے سو دیٹ مینس ہماری جو ایٹ منٹمس بھرنی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سم فنکشن ہے اس کے آؤٹ پٹ میں کون سے منٹمس ہیں اسی طرح کیری آؤٹ جو فنکشن ہے آؤٹ پٹ فنکشن جو ہے اس میں کون سے منٹمس ہیں سو کورسپونڈنگ ٹرمس کے لیے دیٹ مینس کورسپونڈنگ ایڈریسز کے لیے ہم اپروپریٹ جو ڈیٹا بٹس ہیں ان کو ون یا زیرو پہ رکھ لیتے ہیں سو so, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سم ٹرمس میں کچھ چار ٹرمس آ رہی تھیں اسی طرح کیری آؤٹ جو تھا جو جس کو ہم نے سمپلیفائی نہیں کیا تھا اس کی ایکسپریشن میں بھی چار ٹرمس آ رہے تھے تو وہ کورسپونڈنگ ایڈریس پہ ہم نے ون رکھے تھے سو so, جو بھی ہم ایڈریس سلیکٹ کرتے ہیں اس ٹرم کے لیے اگر ون ہے تو وہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں آ جائے گا ایف پی جی کے بعد ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی A to D converters and D to A converters ہم نے بات کی تھی کہ جو ریئل ورلڈ سگنلس ہیں وہ اینالاگ فارم میں ہوتے ہیں ہمارے جو ڈیجیٹل سسٹمس ہیں وہ ڈیجیٹل انفارمیشن uh, کو پروسیس کرتے ہیں سو so, اگر آپ نے کوئی ایکسٹرنل سگنل ہے جس کو آپ نے پروسیس کرنا ہے اس کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا from analog to digital format اسی طرح جو پروسیسڈ انفارمیشن ہے اس کو واپس آپ نے سے uh, دیکھنا ہے یا کہیں آپ نے ڈسپلے کرنا ہے یا میجر کرنا ہے تو اس انفارمیشن کو واپس اینالاگ فارم میں چینج کرنا پڑے گا ایگزامپل ہم نے دو تین دی تھیں آپ کا موبائل فون ہے جب آپ بولتے ہیں تو اینالاگ فارم میں ایک سگنل ہے وائس سگنل جو ہے وہ اینالاگ سے ڈیجیٹل فارمیٹ میں چینج ہوگا پروسیس ہوگا اور اس کے بعد آگے کام کرے گا کمیونیکیٹ ہوگا اسی طرح جب آپ چیز سن رہے ہیں موبائل فون سے تو آپ کا ڈیجیٹل انفارمیشن آ رہی ہے اس کو واپس کنورٹ کر رہے ہیں اینالاگ فارم میں جو کہ آپ سن سکتے ہیں ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے اس طرح میجرنگ انسٹرومینٹس ہیں جو اینالگ ویلیو کو میجر کرتے ہیں اور ڈیجیٹائز فارم میں ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں سو بیسکلی ہم نے اسٹارٹ کی تھی بات ٹو ڈیجیٹل کنورٹر سے ڈیجیٹل کنورٹرس کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی بیسکلی سیمپلنگ سیمپلنگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان انپٹ سگنل ہے اس ہم نے سیمپلس کولیکٹ کرنے ہیں ان سیمپلس کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں سو so, سیمپلس کتنے ہونے چاہیے کم ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے ہم نے یہ کہا تھا اور انفیکٹ دیکھا بھی تھا اگر سیمپلس کم ہوں گے تو جو آؤٹ پٹ ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا وہ میچ نہیں کر رہا ہوگا جو ان پٹ سگنل ہے سو دیٹ مینس ہمیں سیمپلنگ زیادہ کرنی ہوگی اگر بہت زیادہ سیمپلنگ کر لیں تو انفارمیشن جو ہے جو ڈیٹا ہے پروسیسنگ کے لیے جس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اتنے سارے سیمپلس کی ضرورت نہ پڑے ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن پہ سو بیسکلی ایک رول ہے جس کو ہم کہتے ہیں نائکویسٹ کرائٹیریا نائکوسٹ کرائٹیریا یہ کہتا ہے کہ جو ان پٹ سگنل ہے اس کو سیمپل کرنے کے لیے سیمپلنگ جو فریکوینسی ہے وہ ڈبل ہونی چاہیے maximum frequency input signal کی سو اگین ایگزامپل وہی ہے کہ اگر ففٹی ہرٹ کا ان پٹ سگنل ہے میکسیمم فریکوینسی ہے اس کو سیمپل کرنے کے لیے ہنڈریڈ ہرٹس پہ کرنا سیمپلنگ کرنی ہوگی سو so بیسکلی یہ ہوگی سیمپلنگ جو ہی آپ ایک سیمپل کولیکٹ uh, کرتے ہیں فوراً آپ نے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے اب کیونکہ جو ان پٹ سگنل ہے وہ اسٹڈی اسٹیٹ نہیں ہے وہ بیسکلی چینج ہو رہا ہے تو سیمپل جب آپ نے کولیکٹ کیا نیکسٹ ویلو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی سو دیٹ مینس آپ نے جو سیمپل کولیکٹ کیا ہے اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے اسٹیبل رکھنا ہے کچھ منیمم ٹائم کے لیے جب تک آپ کا جو سرکٹ ہے اس کو کنورٹ نہ کر دے سو بیسکلی ہم نے بات کی تھی سیمپل اینڈ ہولڈ سرکٹ کی سیمپل جو پارٹ ہے وہ سیمپلنگ کر رہے ہیں ہولڈ پارٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک لیچ ٹائپ کی چیز ہے جو اس انفارمیشن کو ایک منیمم ٹائم کے لیے ہولڈ کرتی ہے اے ٹو ڈی کنورٹر جو ہے اس ہولڈ انفارمیشن کو یوز uh, کر رہا ہے کنورٹ کرنے کے لیے نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کوانٹائزیشن پہ کوانٹائزیشن ہم کہہ رہے تھے کہ ایکچوئل جو اینالاگ سگنل ہے اس کو جب آپ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اس پروسیس کو کوانٹائزیشن کہتے ہیں کوانٹائزیشن میں آف کورس آؤٹ پٹ پہ آپ کو جو ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ کچھ بٹس کی فارمیٹ میں ملے گا اگر ٹو بٹ آؤٹ پٹ ہے تو جو آپ کا ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ ٹو بٹ سگنل ہی ہوگا یا ٹو بٹ انفارمیشن ہوگی اگر four bit A to D converter ہے تو آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس فور بٹ فارمیٹ میں انفارمیشن ملے گی that means sixteen different levels ہوں گی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو آؤٹ پٹ میں بٹس ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی کہ کتنا ایکوریٹ سگنل ہے جو ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ کتنا ایکوریٹلی ریپرزینٹ کر رہا ہے ان پٹ سگنل کو ایک ایگزامپل لی تھی کہ آپ سے ٹو وولٹس کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس ٹو بٹس ہیں تو آپ چار ڈفرنٹ لیولس کو آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں سو so, ان چار لیولس میں جو ڈفرنٹ لیولس ہیں اس کے قریب تو وہ بھی اسی ان چار بٹ سے چار لیول سے ریپرزینٹ ہوں گی سو اگر آپ کے کوانٹائزیشن لیولز بڑھا دیں that means number of bits بڑھا دیں تو آپ کا جو آؤٹ پٹ ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ قریب قریب جو ان پٹ سگنل ہے اس کے اس سے ملنے لگے گا سو so, جو کمپیرزن ہے ان پٹ سگنل کی آؤٹ پٹ سگنل کی وہ زیادہ ایکوریٹ ہو جائے گی ہم نے آپ ایمپس پہ بات کی تھی آپ ایمپس بیسکلی ہر اے ٹو ڈی کنورٹر میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں سو دو ڈفرنٹ کنوفیگیشن ہم نے ڈسکس کی تھی آپ ایمپ کو as an inverting amplifier use کر سکتے ہیں اور as an as a comparator use کر سکتے ہیں کمپریٹر میں بیسکلی دو ان پٹس تھے ایک نان انورٹنگ انپٹ تھا اور ایک انورٹنگ انپٹ تھا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دونوں پٹس پہ کس قسم کی وولٹیج ہے ان کا میگنیچیوڈ کیا ہے سو so اگر نان انورٹنگ پہ جو انپٹ سگنل اپلائی کیا ہے اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے تو آؤٹ پٹ لاجک ون ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا اگر انورٹنگ انپٹ پہ جو سگنل اپلائی کیا اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے سو آؤٹ پٹ پہ زیرو وولٹس اویلیبل ہوں گے اس طرح انورٹنگ ایمپلیفائر جو ہے وہ بیسکلی آؤٹ پٹ پہ سگنل جو ہے اس کو ایمپلیفائی کر کے دے رہا ہے as compare to the input signal اور وہ ہم نے ایک فارمولا دیکھا تھا basically it's minus R F over R N اس کے بعد ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی جو پہلا اے ٹو ڈی کنورٹر ہے flash A to D converter flash A to D converter جو ہے اٹس ویری فاسٹ جو کنورژن ٹائم ہے جو ان پٹ سیمپل سگنل ہے into output digital signal وہ ایک دم سے پیرل میں بیسکلی کنورٹ کرتا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فلیش کنورٹر جو ہے ہائی اسپیڈ اپلیکیشنس میں استعمال ہوگا آپ کے ویڈیو سگنلس ہیں ان کو ڈیجیٹائز کرنا ہے تو ادھر یہ استعمال ہو رہا ہوگا اس کی کمپلیکسٹی بھی زیادہ ہے کیونکہ بیسکلی آپ کو بہت سارے کمپریٹرس چاہیے تو اگر آپ کا جو فلیش کنورٹر ہے اس کی کونٹائزیشن لیول زیادہ ہیں دیٹ مینس آؤٹ پٹ پہ بٹس زیادہ ہیں so that means corresponding comparators بھی زیادہ ہوں گے بیسیکلی اس کا جو آپریشن ہے وہ بیسڈ ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر نیٹورک ہے جس کے اکراس آپ نے ایک ریفرنس وولٹیج اپلائی کیا ہوا ہے ڈفرنٹ جو رجسٹرز ہیں ان کا آؤٹ پٹ آف کورس ہر رجسٹر کی ایک ہی ویلیو ہے تو وہ جو ریفرنس وولٹیج ہے وہ اکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی throughout that register network آپ کے پاس ملٹیپل کمپریٹرز ہیں جن کا انورٹنگ ان پٹ جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ہر رجسٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ دیٹ مینس ہر کمپریٹر کے ساتھ ایک ریفرنس وولٹیج آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے کنیکٹ کی ہوئی ہے جو سیمپل سگنل ہے جس کو آپ نے ڈیجیٹائز کرنا ہے وہ آپ کونیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں ہر کمپریٹر کے ساتھ ہر کمپریٹر کے ان پٹ پہ اور جو نان انورٹنگ ان پٹ ہے بیسکلی اس سے ہوگا کیا ریفرنس وولٹیجز کیونکہ ہر کمپریٹر پہ جو اپلائی ہو رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ یا ون ہوں گے یا زیرو ہوں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ان پٹ سیمپل سگنل ہے جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے وہ ریفرنس وولٹیج سے زیادہ ہے یا کم ہے اگر ریفرنس وولٹیج سے زیادہ ہے کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اگر ریفرنس وولٹیج سے کم ہے آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا جتنے بھی کمپریٹرز ہیں ان کا آؤٹ پٹ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ایک پرائرٹی انکوریئر کے ساتھ پرائرٹی انکوڈر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ملٹیپل ان پٹس ہیں ان میں سے ایک ہی ان پٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کا کورسپونڈنگ جو ہے کوڈ ملتا ہے ہمیں جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ والا ان پٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا اگر ایک سے زیادہ ان پٹ سلیکٹ ہو جائیں تو جو جس کی پرائرٹی زیادہ ہے اسی کا آؤٹ پٹ پہ کوڈ ملے گا سو so, ہم نے اگزامپل دیکھی تھی کہ اگر ہم 5 وولٹ سگنل اپلائی کرتے ہیں تو جو پانچ کمپریٹو سرکٹس ہیں ان کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور جو دو کمپریٹو سرکٹس ہیں ان کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا تو پانچ جو کمپریٹر سرکٹ ہیں جس کا جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے جو کہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے پرائرٹی پرائرٹی ان کے کے ہائیسٹ پٹ پٹ ساتھ اسی کا بٹ کوڈ ہمیں آؤٹ پہ مل رہا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا تھا ایگزامپل میں آؤٹ پٹ پہ ہمیں ون زیرو ون مل رہا ہے جو کہ ان پٹ سگنل فائیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نیکسٹ جو اے ٹو ڈی کنورٹر ہم نے دیکھا تھا وہ تھا ایک dual slope A to D converter یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو کنورژن اس کا جو کنورژن ٹائم ہے وہ سلو ہے as compare to flash converter اور یہ یوز ہو رہا ہے ڈفرنٹ میجرنگ انسٹرومینٹس آپ کے جو ڈیجیٹل وولٹ میٹرس ہیں ایم میٹرس ہیں اس میں یوز ہو رہا ہے اور بہت سے ڈفرنٹ جو میجرنگ انسٹرومینٹس ہیں ٹیمپریچر ہے اس قسم کے تو ادھر بیسکلی یوز کرتے ہیں ڈیو سلوپ ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا سرکٹ ہے اس میں ایک ہم نے انٹیگریٹر لگایا ہوا جو کہ آپ ایم کی مدد سے ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے سو so, شروع میں اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک نگیٹو گوئنگ وولٹیج ملتی ہے اسٹریٹ لائن کی صورت میں پھر ہم بیچ میں جو سوئچ ہے جہاں ہم نے ان پٹ سیمپل اپلائی کیا ہے اس کو سوئچ کرتے ہیں وی ریفرنس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو جو نیگیٹو وولٹیج ہے وہ رائز ہونی شروع ہوتی ہے زیرو وولٹ پہ جاتی ہے تو اگر اس کو دیکھیں گرافکلی پلاٹ کریں تو دو سلوپس ہمیں مل رہے ہیں اس لیے ہم اس کو ڈیول سلوپ کہتے ہیں اس کا جو آپریشنل پرپز ہے یا جو طریقہ ہے وہ بیسکلی اس طرح ہے کہ جو ان پٹ سیمپل ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے وہ اس انٹیگریٹر کے ان پٹ پہ لگاتے ہیں انٹیگریٹر جو ہے اس میں کیپیسٹر فیڈ بیک کیپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے so depending on the input voltage وہ کیپیسٹر جو ہے اتنے ٹائم میں وہ بیسکلی چارج ہو جائے گا جو انٹیگریٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ جو ہی ہم نے سرکٹ جو ان پٹ سیمپل کے ساتھ کنیکٹ کیا آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو جائے گا نیگیٹو وولٹیج کی طرف جانا شروع ہو جائے گا جو انٹیگریٹر کا آؤٹ پٹ ہے اس پہ ہم نے ایک کمپریٹر لگایا ہوا ہے جس کا ان پٹ جو ہے اس کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے اور جو نیگیٹو ان پٹ ہے وہ اس انٹیگریٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو جو ہی آؤٹ پٹ انٹیگریٹر کا نیگیٹو ہوگا جو کمپریٹر سرکٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے ہم نے ایک اینڈ گیٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا دیٹ مینس اینڈ گیٹ جو ہے انیبل ہو جاتا ہے اینڈ گیٹ کا دوسرا جو انپٹ ہے وہ ہم نے کلاک سگنل کے ساتھ اپلائی کیا ہوا so that means and gate کے آؤٹ پٹ پہ ہمیں کلاک سگنل مل رہا ہے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ہم نے ایک کاؤنٹر کے ساتھ کونیکٹ کیا ہوا سو بیسکلی کلاک پلس مل رہی ہے اور کاؤنٹر جو ہے انکریمنٹ ہو رہا ہے کمپریٹر کا آؤٹ پٹ جو ہی ون ہوتا ہے جب اس کا ان پٹ جو وولٹیج ہے جو ہی نیگیٹو ہو رہی ہے تو اس سے ہم ایک اور سرکٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو کہ کاؤنٹر کو ریسیٹ کر دیتا ہے اور ساتھ میں کاؤنٹر جو ہے انکریمنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ کاؤنٹر کتنی دیر تک کاؤنٹ کرے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بٹ کاؤنٹر ہے این بٹ کاؤنٹر ہے تو این بٹس تک کاؤنٹ کرے گا جب یہ کاؤنٹر انکریمنٹ کرتا ہوا اپنے ٹرمینل کاؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے پھر بیسکلی یہ ریسائکل کرے گا زیرو زیرو زیرو پہ رائٹ تو جیسے ہمیں کاؤنٹرس میں پڑھا تھا جو ہی ایک کاؤنٹر ایک ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا تو ایک terminal count output generate کرے گا سو یہی آؤٹ پٹ جو ہے اس کنٹرول سرکٹ کو پلس ملے گی کنٹرول سرکٹ کیا کرے گا it is going to switch change over switch جو کہ ان پٹ سیمپل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے انٹیگریٹر جو ہے ان پٹ سیمپل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ان پٹ سیمپل وولٹ کے ساتھ سوئچ کو کنیکٹ کر دے گا ایک نیگیٹو ریفرنس وولٹیج کے ساتھ سو بیسکلی جو کیپیسٹر ہے وہ چارج ہوا ہوا ہے جو سیمپل وولٹیج ہے اس وولٹ تک لگ سے سیمپل وولٹ فائیو وولٹ ہے تو کیپیسٹر فائیو وولٹ تک چارج ہوا ہے تو جو ہی آپ سوئچ کرتے ہیں مائنس وی ریفرنس سے کنیکٹ کرتے ہیں کیپیسٹر ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا کتنے ٹائم میں کیپیسٹر ڈسچارج ہوگا زیرو وولٹ تک پہنچے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وولٹیج پہ جو چارج ہے کیپیسٹر پہ پڑا ہوا ہے سو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اگر فائیو وولٹ تک چارج ہوا ہے تو زیادہ ٹائم میں ڈسچارج کرے گا اگر ٹو وولٹ پہ ہے تو کم ٹائم میں ڈسچارج کرے گا سو بیسکلی یہ ٹائم ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو کاؤنٹر ہے وہ کتنی ویلو تک کاؤنٹ کرے گا سو بیسکلی جو ہی کیپیسٹر ڈسچارج ہو جاتا ہے زیرو وولٹ پہ آ جاتا ہے کمپریٹر کا آؤٹ پٹ واپس زیرو ہو جائے گا زیرو ہونے سے کاؤنٹر جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا بند کر دے گا کیونکہ جو اینڈ گیٹ ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گا کاؤنٹر جب اسٹاپ کر دے گا کاؤنٹ کرنا جو کنٹرول سرکٹ ہے وہ اس ویلیو کو لیچ کر دے گا اور ہمارے پاس یہ کنورٹڈ آؤٹ پٹ آ جائے گا جو بھی سیمپل ان پٹ تھا اس کا ڈیجیٹائز ورژن ہمارے پاس ہوگا آئیے ایک نئے اے ٹو ڈی کنورٹر پہ بات کرتے ہیں successive approximation A to D converter successive approximation جیسے نام سے ظاہر ہے ہم سیکوینس میں ویلیوز جنریٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہے اپروکسیمیٹ کرے جو ان پٹ سگنل ہے جو سیمپل سگنل ہے اس کے ساتھ اپروکسیمیٹ کرے اگر اس سے نہیں ملتا تو پھر ہم ایک نئی اپروکسیمیشن کرتے ہیں ایک نئی ویلیو جنریٹ کرتے ہیں پھر اس کو ہم جو ان پٹ سگنل اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں سو so اس لیے ہم اس کو کہنے successive approximation A to D converter کافی سمپل سا اس کا اسٹرکچر ہے اس کا جو آپریشن ہے وہ بھی کافی سمپل ہے اور کافی سارے اپلیکیشنز میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا آپریشن کیسے ہے اس کے اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں successive approximation A to D converter جو ہے اس کے بیسکلی تین مین پارٹس ہیں ایک رجسٹر ہے جس میں ہم ویلیوز اسٹور کر رہے ہیں ایک ڈی ٹو ایک کنورٹر ہے جو کہ ڈیجیٹل ویلو کو میں کنورٹ کر رہا ہے اور ایک ہمارے پاس کمپریٹر ہے جو کہ ان پٹ سیمپل کو اس ڈی ٹو اے کنورٹر کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے سو بیسکلی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ example 5 volt input signal ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈیجیٹائز کرنا ہے سو so جو رجسٹر ہے وہ بیسکلی 4 بٹ کا رجسٹر ہے اور انیشلی جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ہم ون کر دیں گے باقی جو تین بٹس ہیں زیرو زیرو زیرو رہنے دیں گے بیسکلی یہ جو جو نمبر نمبر بن رہا رہا ہے ہے ہے ہمارے پاس یہ یہ یہ ریپرزینٹ کر کو اب بٹ ہم اپلائی کرتے ہیں جو ڈی ٹو اے کنورٹر ہے اس کے ان پٹ پہ تو ڈی ٹو اے کنورٹر جو ہے وہ فور ان پٹ کا کنورٹر ہے سو آؤٹ پٹ پہ جب ہم نے one zero zero zero apply کیا آؤٹ پٹ پہ ایٹ وولٹس ہمارے پاس آ جائیں گے جو کہ ایک اینالگ فارم ہے اس ڈیجیٹل ان پٹ کی جو ڈی ٹو اے کنورٹر کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے اس کو ہم نے بیسکلی کمپیئر کرنا ہے جو ہمارا ان پٹ سیمپل سگنل ہے بیسکلی ہم ایک کمپریٹر کی مدد سے ان دونوں سگنلس کو کمپیئر کرتے ہیں جو ہمارا ان پٹ سیمپل ہے جو سگنل ہے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو ڈیجیٹل وہ ہم پوزیٹو جو نان انورٹنگ ان پٹ ہے کمپیوٹر کا اس پہ اپلائی کر رہے ہیں اور جو ڈی ٹو اے کنورٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ ہم انورٹنگ ان پٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں اب کیونکہ جو انورٹنگ ان پٹ کا جو جس پہ انورٹنگ ان پٹ جس پہ ہم نے سگنل اپلائی کیا وہ ایٹ وولٹ ہے وہ اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے نان انورٹنگ ان پٹ پہ جو سگنل اپلائی کیا تو کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ زیرو آ جائے گا بیسکلی جب بھی کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ زیرو آتا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو ہم نے انیشل اپروکسیمیشن کی ہے وہ غلط ہے انیشل اپروکسیمیشن ہماری کیا تھی basically one zero zero zero تھا جس کی وجہ سے ایٹ وولٹ پروڈیوس ہوا تھا سو so, اب کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ جب زیرو آیا تو ہم بیسکلی جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ہم زیرو کر دیں گے اور جو نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ون کر دیں گے سو بیسکلی جو رجسٹر ہے اس میں اب اسٹور ہے value zero one zero zero اب یہ فور بٹ ویلو جو ہے ہم دوبارہ سے اپلائی کر رہے ہیں ڈی ٹو اے کنورٹر کے ان پٹ پہ اب ڈی ٹو اے کنورٹر جو ہے اس ویلو کو اگین اینالگ فارم میں ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ فور وولٹ کے برابر ہوگی اب اگین اس فور وولٹ کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے جو ہمارا original input sample signal ہے اس کے ساتھ اگین وہی کمپریٹر جو ہے وہی یوز کر رہے ہیں اب کیونکہ انورٹیڈ پٹ پہ ویلو جو ہے وہ فور ہے نان انورٹیڈ پٹ پہ ویلو فائیو ہے تو جو کمپریٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ لاجک ون ہوگا لاجک ون کا مطلب ہے کہ یہ جو اپروکسیمیشن ہے یہ بہتر ہے سو دیٹ مینس آپ نے جو زیرو ون کیا تھا نیکسٹ موسٹ بٹ اس کو اپنے ون پہ ریٹین رکھنا ہے اور اس کے بعد والی لی سگنیفیکنٹ بیٹ ہے اس کو آپ نے ون کر دینا ہے سو نیکسٹ جو اسٹیٹ uh, ہوگی اس رجسٹر uh, کی اس میں ویلوز آپ کے پاس آ گئی zero one one and zero so یہ زیرو ون ون زیرو جو ہے اب آپ اگین دوبارہ ڈی ٹو اے کنورٹر ہے اس کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے ڈی ٹو اے کنورٹر اس ڈیجیٹل ویلو کو فور پہ ڈیجیٹل ویلو کو کنورٹ کرے گا آپ کے پاس آؤٹ پٹ پہ سکس آ جائے گا اب سکس کو اگین دوبارہ سے کمپیئر کر رہے ہیں آپ using that comparator circuit six جو ہے ہے انورٹنگ ان پٹ پہ اپلائی کیا ہے نان انورٹنگ جو ان پٹ ہے کمپریٹر کا اس پہ 5 ہے سو آؤٹ پٹ جو ہے اگین ہمارے پاس 0 آ جائے گی زیرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اپروکسیمیشن کریکٹ نہیں ہے سو so اب ہم کیا کریں گے بیسکلی جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ تھی وہ تو 0 پہ سیٹ ہوئی ہے نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ تھی وہ 1 پہ سیٹ ہوئی ہے اس کے بعد والی بٹ جو تھی ہم نے 1 پہ سیٹ کی تھی اس کو واپس 0 پہ سیٹ کر دیں گے اور لاسٹ والی بٹ جو ہے وہ 1 پہ سیٹ کر دیتے ہیں اب جو رجسٹر میں انفارمیشن ہے وہ basically zero one zero one اب یہ انفارمیشن جو ڈی ٹو اے کنورٹر کے ان پٹ پہ اپلائی کریں گے ڈی ٹو اے کنورٹر کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس فائیو وولٹ ہوگا فائیو وولٹ کو ہم کمپیئر کریں گے ود دی اوریجنل سیمپل جو ہے جس کی ویلو اگین فائیو وولٹ ہے کمپریٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون آئے گا ون کا مطلب ہے یہ اپروکسیمیشن کریکٹ تھی اور ادھر ہماری جو کنورژن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ رجسٹر کے کانٹینٹس پڑھیں اس میں ہمیں 0101 ملے گا جو کہ ہے five equivalent of the original signal جو کہ سیمپل تھا 5 وولٹ تھا آؤٹ پٹ پہ ہمیں 4 بیٹ ویلو میں بھی 5 مل رہا ہے اس میں جو کنورژن ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بیٹ کا آؤٹ پٹ ہمیں مل رہا ہے 4 بیٹ ہے تو 4 ٹائم انٹرولس میں یہ کنورژن پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے اگر جو کوانٹائزیشن لیول ہے یا آؤٹ پٹ بیٹس ہیں وہ آٹھ ہوں دیٹ مینس ٹوٹل کنورژن جو ہے وہ آٹھ ٹائم انٹرولز میں ہوگی آئیے دیکھتے ہیں اس successive approximation A to D circuit جو ہے کنورٹر ہے اس کا circuit diagram successive approximation A to D converter کا بلاک ڈائگرام دکھایا گیا سب سے نیچے ایک رجسٹر ہے جس میں فور بٹس ہم اسٹور کر رہے ہیں اوپر ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر دکھایا گیا ہے جس کا فور بٹ ان ایک اینالاگ آؤٹ پٹ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کمپریٹر ہے ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے انورٹنگ ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کمپریٹر کے اور جو دوسرا نان انورٹنگ انپٹ ہے ادھر ہم ان پٹ جو سیمپل ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں یہ آپریٹ کیسے کر رہا ہے ڈائگرام میں ہم انیشلی جو ہے موسٹ بٹ کو ون کر رہے ہیں ان پٹ جو سیمپل ہے اس کی ویلو 5.1 پوائنٹ ون ہے ڈی ٹو اے کنورٹر اس کو کو کنورٹ کرتا ہے آؤٹ پٹ میں ایٹ وولٹس آ جاتے ہیں کمپریٹر جو ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ لو آتا ہے سو so, ہم بیسکلی موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو زیرو پہ سیٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے اس کو ون پہ کر رہے ہیں سو so, اب جو یہ نئی انفارمیشن ہے زیرو ون زیرو زیرو اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ڈی ٹو اے کنورٹر کے ان پٹ پہ ڈی ٹو اے کنورٹر اس کو کنورٹ کرتا ہے ان ٹو این وولٹیج جو کہ فور وولٹس ہے فور وولٹس کو ہم 5.1 سے کمپیئر کرتے ہیں کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ ہائی آ جاتا ہے سو so, اس بٹ کو ہم ریٹین کرتے ہیں نیکسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے اس کو ون کرتے ہیں اب ہمارے پاس انفارمیشن جو رجسٹر میں پڑی ہوئی وہ زیرو ون ون زیرو ہے اس انفارمیشن کو ہم ڈی ٹو اے کنورٹر کے ان پٹ پہ اپلائی کرتے ہیں ڈی ٹو اے کنورٹر کا آؤٹ پٹ سکس وولٹس ہے سکس وولٹس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں فائیو پوائنٹ ون ہمارا سیمپل ہے اس کے ساتھ کمپریٹر کا آؤٹ پٹ لو ہو جاتا ہے دیٹ مینس اس پرٹیکولر بٹ کو جو ہم نے پہ سیٹ کی تھی واپس ریسیٹ کرنا ہوگا زیرو پہ سو لاسٹ جو انٹرول ہے اس میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے زیرو ون زیرو ون یہ انفارمیشن ہم ڈی ٹو اے کنورٹر پہ اپلائی کر رہے ہیں ڈی ٹو اے کنورٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے فائیو وولٹ آ گیا جب اس کو کمپیئر کر رہے ہیں فائیو پوائنٹ ون وولٹ کے ساتھ کمپیوٹر کا آؤٹ پٹ ہائی آتا ہے سو آخری جو بٹ ہے اس کو ریٹین کرتے ہیں اور اس سے جو کنورژن پروسیس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ فور بٹ کا یہ اے ٹو ڈی کنورٹر ہے ابھی ہم نے successive approximation A to D converter دیکھا یہ جیسے میں بتایا کافی اس کا اسٹرکچر سمپل ہے اور کافی اپلیکیشنس میں یہ استعمال ہوتا ہے جو کنورژن ٹائم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے کونٹائزیشن لیول پہ آؤٹ پٹ پہ کتنے بیٹس ہیں اگر چار بیٹس ہیں تو چار ٹائم انٹرولس میں ویلو کنورٹ کرے گا اگر آٹھ بیٹس ہیں تو آٹھ ٹائم انٹرولس میں کنورٹ کرے گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے ٹو ڈی کنورٹرز میں ایررز کس قسم کے ہو سکتے ہیں تین قسم کے ایررز ہیں ایک آف سیٹ ایرر ہے ایک انکوریکٹ کوڈ ایرر ہے اور ایک مسنگ کوڈ ایرر ہے بیسکلی ہم کرتے کیا ہیں کہ کوئی سا بھی اے ٹو ڈی کنورٹر جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے ان پٹ پہ ہم ایک continuously rising analog signal apply کرتے ہیں سو so بیسکلی جو آؤٹ پٹ ہے اے ٹو ڈی کنورٹر کی وہ بھی کنٹینیوسلی رائزنگ ہونی چاہیے ڈیجیٹائزڈ فارم میں سو so, اس آؤٹ پٹ کو ہم آبزرو کرتے ہیں سو so, اگر اس میں کوئی مسنگ کوڈ ہوگا تو وہ ایک سلوپ کی صورت میں آؤٹ پٹ ہمیں نہیں ملے گا اس میں سے ایک کوڈ مسنگ ہوگی اگر انکریکٹ کوڈ ہے تو اگین وہ اسٹریٹ لائن جو ہے رائزنگ آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا بیچ میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ ان پٹ ویلوز کے لیے کچھ اینالگ پٹ ویلوز کے لیے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈفرنٹ آ رہی ہے اور آف سیٹ جو ویلو ہے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پٹ جو ہے لیت سے ون وولٹ سے ٹین وولٹ پہ جا رہی ہے تو ہماری جو آؤٹ پٹ ہے ڈیجیٹل آؤٹ پٹ وہ بھی اسی کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے پر کمپریٹر اگر پراپرلی کام نہیں کر رہا تو ہمیں جو آؤٹ پٹ ہے وہ یا تو ہائر اپر لیول پہ ملے گا یا لوور لیول پہ ملے گا آئیے ان تینوں ایررس کو ہم ڈایاگرامس کی مدد سے سمجھتے ہیں پہلے ڈائگرام کو دیکھیں جس میں ایک مسنگ کوڈ دکھایا گیا basically A to D converter کے ان پٹ پہ ہم نے کنٹینیوسلی رائزنگ سگنل اپلائی کیا ہے تو اس کے آؤٹ پٹ پہ جس کا آؤٹ پٹ فور پٹ ہے ہمیں کنٹینیوسلی رائزنگ سگنل مل رہا ہے سو so, سب سے پہلے ہمیں آؤٹ پٹ میں زیرو زیرو زیرو زیرو ملا اس کے بعد جو ان پٹ سگنل ہے سگنل وہ رائز ہوا تو آؤٹ پٹ میں ہمیں زیرو زیرو زیرو ون مل گیا انسو اگر آپ one zero zero zero output کو دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹ پٹ آنا چاہیے ون زیرو زیرو ڈائگرام ہے اس میں ون زیرو زیرو زیرو دکھایا گیا ہے دیٹ مینس ایک ان کوڈ آ رہا ہے ان پٹ جو اینالگ سگنل ہے وہ کنٹینیوسلی رائز کر رہا ہے that means A to D جو ہے اس میں ایک مسنگ کوڈ ہے بیسکلی یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر یہ فلیش کنورٹر ہے تو اس میں ایک کمپریٹر جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ ایک مسنگ کوڈ ہمیں مل رہا ہے سیکنڈ جو ڈائگرام ہے اس میں ان کوریکٹ کوڈس دکھائے گئے ہیں اگین ان پٹ پہ اے ٹو ڈی جو کنورٹر ہے اس کے ان پٹ پہ ایک اینالگ سگنل ہے وہ کنٹینیوسلی رائز کر رہا ہے سو آؤٹ پٹ میں جو ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کانٹینیوسلی رائز ہونا چاہیے جیسا کہ ڈایاگرام میں دکھایا گیا ہے انیشلی جو آؤٹ پٹ ہے it's zero zero zero zero اس کے بعد 0001 اس کے بعد 0010 ہونا چاہیے تھا جبکہ ڈائگرام میں 0000 دکھایا گیا نیکسٹ انٹرول میں 2 سے 3 پہ ویلو ہو جانا چاہیے جو کہ ادھر 1 دکھائی گئی ہے بیسکلی یہ اسٹک ایٹ فالٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہمارا اے ٹو ڈی کنورٹر ہے اس کے جو بٹس ہیں وہ پرمانٹلی زیرو ہوئے ہوئے ہیں جو سیکنڈ موسٹ لیسٹ بٹ ہے وہ پرمانٹلی زیرو پہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے تو جو مرضی آپ ان پٹ پہ اپلائی کریں گے جو بھی اینالگ سگنل اپلائی کریں گے آؤٹ پٹ پہ وہ بٹس کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس انکوریکٹ کوڈ آ رہے ہیں تیسری ڈائگرام میں آف سیٹ ایرر دکھایا گیا ہے اس ڈائگرام میں جو ان پٹ سگنل ہے اینالاگ سگنل ہے اس کو بھی پلاٹ کیا ہوا ہے اور اس کا جو آؤٹ پٹ ڈیجیٹائز ورژن ہے اس کو بھی پلاٹ کیا گیا ہے جیسے کہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے انیشلی جو اینالگ ان پٹ سگنل ہے وہ زیرو ہے اس کا ڈیجیٹائز آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہونا چاہیے جبکہ ڈائگرام میں ٹو دکھایا گیا ہے اسی طرح نیکسٹ انٹرول میں جو ان پٹ اینالگ سگنل ہے وہ رائز ہو کے ون پہ پہنچ گیا ہے سو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہونا چاہیے جبکہ ادھر تھری دکھایا گیا سو دیٹ مینس جو آؤٹ پٹ سگنل ہے جو ڈیجیٹائز سگنل ہے وہ ایک آف سیٹ پہ ہے with respect to the initial input signal یہ بیسکلی کمپریٹر کی وجہ سے ہے جو کہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ابھی ہم نے جو کامن ایررز ہو سکتے ہیں اے ٹو ڈی کنورٹرس کو ان کو دیکھا ان میں سے کچھ ایررز جو ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کچھ ایررز کو ہم کمپنسیٹ نہیں کر رہے اگر ان کوڈ آ رہا ہے تو اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اگر آف سیٹ ایرر آ رہا ہے تو اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ جو آف سیٹ جس جس اماؤنٹ سے آف سیٹ ہو رہا ہے اس کو اگلے سرکٹ میں کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹو اینالگ کنورٹر سے ڈیجیٹل ٹو کنورٹر بیسکلی جو ان پٹ ہے وہ ڈیجیٹل ان پٹ ہے اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے into analog form basically چار بٹ کا اگر کنورٹر ہے تو four bit binary input ہم اپلائی کریں گے اس کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اینالگ فارم میں ملے گی پرنسپل کیا ہے کنورژن کا بیسکلی ہم جو آپ ایمپ ہے اس کو ایز اے سمر کے طور پہ جو کہ ایک سم کرتا ہے ان پٹس کو اس کے طور پہ کنفیگر کرتے ہیں سو so, جو ان پٹ سگنل ہے later suppose one one one one ہم نے اپلائی کیا ہے تو جو آپ ایمپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم ایک ایسا رجسٹر نیٹورک لگائیں گے جس کی مدد سے جو ون ون ون ہے جو کہ فائیو وولٹ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے لاجک ون جو ہے فائیو وولٹ سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے سو ان پٹ پہ five volt five volt five volt and five volt apply ہوگا ہم رجسٹر کے تھرو کرنٹ ڈیٹرمن کر لیں گے سو موسٹ سگنیفیکینٹ جو بیٹ ہے وہ زیادہ کرنٹ جنریٹ کرے گا نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بیٹ ہے وہ جو کرنٹ جنریٹ کرے گا اس سے ہاف ہوگی اس کے بعد جو نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بیٹ ہے وہ اس کی بھی ہاف ہوگی اور جو آخری والی بیٹ ہے اس کی ون ایٹ کرنٹ ہوگی سو بیسکلی ان ساری کرنٹس کو اگر ہم ایڈ کریں اور جو ہمارا آپ ایمپ ہے اس پہ اپلائی کریں تو آؤٹ پٹ جو ہے ہمارا وہ بیسکلی پروپورشنل ہوگا جو ہمارا ڈیجیٹل ان پٹ سگنل ہے سو ایک جو ہمارے پاس ڈی ٹو اے کنورٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں binary weighted input D to A converter اس میں وہی ہے کہ ان پٹ پہ ہم نے ایک رجسٹرڈ نیٹورک لگایا ہے جن کے میگنیچیوڈ ایسے سلیکٹ کیے ہیں کہ جو بھی ہم ڈیجیٹل ان پٹ اپلائی کرتے ہیں کورسپونڈنگ کرنٹ ہمیں جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے یا اس کے تھرو جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے اس کے ویٹ سے سو آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس سم uh, آتی ہے جو کہ اکیولنٹ ہوتی ہے اس ڈیجیٹل ویلو کے آئیے سرکٹ کو دیکھتے ہیں اور فردر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک four bit binary weighted input D to A converter کا سرکٹ ڈائگرام دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چار رجسٹر ایک کی ویلو آر ہے دوسرے کی ڈبل ہے اس سے ٹو آر تیسرے کی اس سے بھی ڈبل ہے فور آر اور چوتھے کی اس سے ڈبل ہے ایٹ آر سو جو آر رجسٹر ہے اس کے ان پٹ پہ ہم most significant bit bit three جو ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں ٹو آر جو رجسٹر ہے اس کے ان پٹ ٹرمینل پہ ہم بیٹ ٹو جو نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بیٹ ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں فور آر جو رجسٹر ہے اس پہ ہم بیٹ ون کو اپلائی کر رہے ہیں اور جو ایٹ آر رجسٹر ہے اس کے ان پٹ پہ ہم بیٹ زیرو جو لیس سگنیفیکینٹ بیٹ ہے اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں بیسکلی بیٹ جو ہے زیرو ون ٹو تھری یہ تو یہاں ہائی ہو سکتی ہیں یا زیرو ہو سکتی ہے اگر زیرو ہے that means no current flows through that particular registers for example bit zero اگر زیرو ہے تو ایٹ آر رجسٹر ہے اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا اسی طرح اگر بٹ ون یا بٹ ٹو یا بٹ تھری ان میں سے زیرو ہیں تو فور آر ٹو آر اور آر رجسٹر میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا ریسپیکٹولی اگر بٹ جو ہے وہ فائیو وولٹ پہ ہے یا لاجک ہائی ہے تو تب کرنٹ فلو ہوگا اگر بٹ زیرو جو ہے لاجک ون پہ سیٹ ہوا ہے that means five volt apply ہو رہے ہیں at input terminal of the eight R register so اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ basically five divide by R ہوگا اسی طرح اگر بٹ ون جو ہے لاجک ون پہ سیٹ ہوا ہوا ہے سو آر جو رجسٹر ہے اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ ڈیوائڈ بائی آر ہوگا سو اس میں سے جو کرنٹ گزرا ہے وہ ڈبل ہوگا جو ایٹ آر میں سے گزرے گا اسی طرح بٹ ٹو اگر وہ فائیو پہ ہے اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ ہوگا five divide by two R again یہ کرنٹ جو ہے ڈبل ہے جو فور آر رجسٹر میں سے رہا ہے اور جو ایٹ آر رجسٹر میں سے گزر رہا ہے اس کے فور ٹائمس ہوگا اسی طرح جو لاسٹ رجسٹر ہے آر اس کے ان پٹ پہ اگر بٹ تھری جو ہے فائیو وولٹ پہ کنیکٹڈ ہے سو اس میں سے جو کرنٹ گزرے گا وہ فائیو ڈیوائڈ بائی آر ہوگا جس کی ویلو سارے رجسٹر میں سے زیادہ ہے چاروں رجسٹرز کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو ان میں سے جو بھی کرنٹ گزر رہا ہے وہ سم ہو جائے گا اور یہ سارا کا سارا جو کرنٹ ہے یہ آر ایف جو فیڈ بیک رجسٹر ہے اس کے تھرو گزرے گا اور ہمیں آؤٹ پٹ پہ ایک وولٹیج ملے گی اب یہ جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے یہ پروپورشنل ہوگی جو فور بٹ ان پٹ ہم نے اپلائی کیا ہے ڈائگا میں ایک ٹیبل دکھایا گیا جس میں ڈفرنٹ کرنٹس کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے for different input values so so, اگر ہم ان پٹ پہ زیرو زیرو زیرو اپلائی کرتے ہیں سو so, چاروں رجسٹر میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا جو فیڈ بیک رجسٹر ہے اس میں سے بھی کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا آؤٹ پٹ وولٹیج جو ہے وہ زیرو وولٹس ہوگی اگر ہم ان پٹ پہ zero zero zero one apply کرتے ہیں دیٹ مینس جو ایٹ آر جو سگنیفیکینٹ بٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے تھرو کرنٹ گزرے گی باقی جو تین رجسٹرز ہیں R two R four R ان میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا سو so, جو کرنٹ کی ویلو ہے وہ پوائنٹ سکس ٹو فائیو دکھائی گئی ہے کیونکہ آر جو ہے ایٹ آر جو ہے اس کی ویلو ہے ایٹ کے ٹوٹل کرنٹ جو ہے وہ point six two five milli amps ہوگا جو کہ فیڈ بیک رجسٹر میں سے گزر رہا ہے آؤٹ پٹ میں ہمیں مائنس ون وولٹس مل رہے ہیں آر ایف جو فیڈ بیک رجسٹر ہے اس کی ویلو جو ہے ون پوائنٹ سکس کے رکھی گئی ہے اسی طرح نیکسٹ اگر انپٹ کو دیکھیں زیرو زیرو ون زیرو جو سیکنڈ لیس سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ہم نے ون رکھا ہے لیس سگنیفیکینٹ بٹ کو زیرو رکھا ہوا ہے اور جو ٹو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹس ہیں ان کو بھی زیرو رکھا ہوا ہے so that means five volts divide by four R current جو مل رہا ہے جو کرنٹ فور آر رجسٹر سے فلو ہو رہا ہے وہ ہے ملی ایمپس باقی رجسٹرس میں کیونکہ کوئی کرنٹ نہیں ہے جو ٹوٹل کرنٹ ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائیو ہے وہ فیڈ بیک رجسٹر میں سے فلو ہو رہا ہے جو وولٹ آؤٹ پٹ پہ ہمیں مل رہی ہے مائنس ٹو بیسکلی یہ ایز این انورٹنگ ایمپلیفائر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے اگر ہم دیکھیں نیکسٹ ان پٹ کو جہاں موسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بیٹس ہیں وہ زیرو زیرو ہیں لیسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بیٹس ہیں وہ ون ون ہیں so that means eight R register میں سے اور فور آر رجسٹر میں سے اپروپریٹ کرنٹ فلو ہوگا سو فور آر رجسٹر میں سے one point milli ampere flow ہو رہا ہے اور ایٹ آر میں سے point six two five milli amp flow ہو رہا ہے ٹوٹل جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ ہے one point eight seven five جو کہ R F feedback register میں سے فلو ہوگا سو یہ جو کرنٹ ہے multiplied with the register value یہ ہمیں آؤٹ پٹ وولٹیج دے گا جو کہ مائنس تھری ہے اب اگر وولٹیجز کو دیکھیں جب ہمارا ان پٹ تھا 0001 تو آؤٹ پٹ پہ ہمیں مائنس ون وولٹس ملے اسی طرح ان پٹ جب تھا 0010 جو کہ 2 کو ریپرزینٹ کر رہے آؤٹ پٹ پہ ہمیں مائنس ٹو وولٹس ملے اسی طرح 0011 جو ہے جو کہ 3 کو ریپرزینٹ کر رہے آؤٹ پٹ میں ہمیں مائنس تھری وولٹس ملے سو دیٹ مینس جو آؤٹ پٹ وولٹس ہیں وہ پروپورشنل ہیں ان پٹ جو بائنری ویلو اس کے ٹیبل میں لاسٹ ویلو کو دیکھ لیتے ہیں جو ان پٹ بائنری ان پٹ ہے وہ ہے 1111 that means five volt apply ہو رہے ہیں across all the four register so جو موسٹ سگنیفیکینٹ رجسٹر ہے اس کے تھرو فائیو ملی ایمپ فلو ہوگی جو نیکسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ رجسٹر ہے اس میں ٹو پوائنٹ فائیو ایمپیئر ہوگی جو کہ ہاف ہے پہلے والے رجسٹر کے جو تیسرا رجسٹر ہے اس میں one point two five milli ampere flow ہو رہی ہے اور جو آخری رجسٹر ہے جو کہ لیس سگنیفیکینٹ بیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس میں point six two five milli ampere flow ہو رہا ہے ان چاروں کرنٹس کا جو سم ہے وہ ہے 9.375 پوائنٹ تھری سیون فائیو یہ کرنٹ جو ہے فیڈ بیک رجسٹر کے تھرو فو ہو رہا ہے فیڈ بیک رجسٹر کی جیسے ہم نے ویلو بتاس ون پوائنٹ سکس کے so nine point three seven five one point six کے جو ہے آپ کو مائنس ففٹین وولٹ دے رہا ہے سو so اس کیس میں بھی جو آؤٹ پٹ وولٹ ہے وہ پروپورشنل ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے ان پٹ ویلو کو جو کہ ہے ون ون ون ون ابھی ہم نے ایک ڈی ٹو اے کنورٹر دیکھا basically binary weighted input D to A converter اس میں جو تھا رجسٹر جو نیٹ ورک ہے ہم نے جو ہمارا سمر سرکٹ ہے جو کہ ہم نے اوپ کی مدد سے بنایا اس کے ان پٹ پہ چار ڈفرنٹ رجسٹر ویلیوز ہم نے لگائی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ڈبل ہیں بیسکلی یہ ڈٹرمن کر رہی ہیں جو کرنٹ ان میں سے فلو ہوگا چاروں رجسٹر آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہیں جو آؤٹ پٹ کرنٹ ہے وہ بیسکلی بیسڈ ہوگی ان چاروں رجسٹر سے جو ٹوٹل کرنٹ فلو ہو رہا ہے اب اس particular D to A converter میں جو چار رجسٹرز لگائے ہیں ان کی ویلیوز بہت ایکوریٹ ہونے چاہیے وہ ایک دوسرے کے ڈبل ہونے چاہیے اگر یہ ویلیوز ایکوریٹ نہیں ہوں گی ہمارے پاس جو کرنٹ ان میں سے فلو ہو رہا ہے وہ پراپر نہیں ہوگا سو آؤٹ پٹ جو وولٹیج ہے وہ بھی پراپر نہیں ہوگا اس میں ایرر آ جائے گا سو so بیسکلی ان ایگزیکٹ ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا مشکل کام ہے سو so, اس قسم کے جو ڈی ٹو اے کنورٹرز ہیں ایٹ بٹ کے لیے یا سکسٹین بٹ کے لیے یا ٹویلو بٹس کے لیے یوزلی نہیں ہوتے فور بٹ کے لیے یوزلی یا بہت اسمال نمبر آف بٹس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ رجسٹرز کو ایگزیکٹ ویلیو پہ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے نیکسٹ ہم ایک اور ڈی ٹو اے کنورٹر کو ڈسکس کرتے ہیں R two R ladder D to A converter جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی جو binary weighted input D to A converter ہے اس میں جو رجسٹر کی ویلیوز ہیں وہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے اگر ایگزیکٹ نہ ہوں گی تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اس میں ایرر آئے گا وہ ایکچوئل بائنری ان پٹ کو exactly ریپرزینٹ نہیں کرے گا جو R two R ladder input A to D converter ہے بیسکلی اس میں ہمیں جو رجسٹر کی ویلیوز ہیں ہم نے دو قسم کے رجسٹر کی ویلیوز رکھی ہیں یا تو اس کی ویلیو آر ہوگی یا اس کی ڈبل ٹو آر ہوگی ہمیں وہ R four R eight R values رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سو بیسکلی اس میں اگر تھوڑی بہت چینج بھی ہو جائیں اس سے آؤٹ پٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان پٹ سگنل کو بیسکلی اس کا جو آپریشن ہے وہ بیس کرتا ہے کہ آر پبلک ٹو آر جو لیڈر نیٹورک ہے اس پہ ہم کیا ان پٹ اپلائی کر رہے ہیں اگر فور بٹ uh, کا ڈی ٹو اے کنورٹر ہے تو ہم فور بٹ ویلو اپلائی کرتے ہیں سو so, ان فور بٹ میں سے یا تو کچھ ویلوز یا کچھ بٹس جو ہیں زیرو ہوں گی یا کچھ ویلوز جو ہیں فائیو وولٹ پہ ہوں گی اگر زیرو پہ ہیں تو یہ رجسٹر نیٹورک جو ہے ان کے کچھ ٹرمینلس گراؤنڈ ہو جائیں گے جو ٹوٹل ان پٹ رزسٹینس ہے جو کہ ہم نے جو آپ ایم کے ان پٹ پہ کنیکٹ کی ہوئی ہے اس کی ویلو چینج ہو جائے گی اور جو ان پٹ وولٹیج ہے وہ پروپورشنل ہوگی فور بٹ جو ڈیجیٹل ان پٹ ہے اس کے سو آؤٹ پٹ جو وولٹیج ہوگی وہ اس فور بیٹ ویلو کے پروپورشن میں ہوگی اگر جو فور بیٹ پٹ ہے ان کی ساری جو بیٹس ہیں وہ ون پہ سیٹ ہیں اگین جو ٹوٹل ریزسٹینس ہے وہ چینج ہو جائے گا اس میں اور جو وولٹیج ہے وہ آف کورس چینج ہوگی یہ وولٹیج جو ہے پروپورشنل ہوگی ان پٹ ویلوز کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس وہی وولٹیج آئے گی آئیے دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ کے ڈایاگرام اور ڈسکس کرتے ہیں اس کو ڈائگرام میں ایک R two R ladder D to A converter کا سرکٹ ڈائگرام دکھایا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ رجسٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو بٹ زیرو کے ساتھ ایک رجسٹر کنیکٹڈ ہے جس کی ویلو ٹو آر ہے اسی طرح بٹ ون کے ساتھ جو ان پٹ رجسٹر کنیکٹڈ ہے اس کی ویلو ٹو آر ہے اسی طرح bit two and bit three کے ساتھ جو رجسٹر کنیکٹڈ ہیں ان دونوں کی ویلو ٹو آر ہے سو so, جتنے بھی ان پٹ بٹس ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی رجسٹر کنیکٹڈ ہوں گے ان کی ویلو ایک جیسی ہوگی ڈبل ہوگی ٹو آر نیچے جو رجسٹرز ہیں چار رجسٹرز دکھائے گئے ہیں R two R four R six and R eight ان ساروں کی ویلیوز آر ہیں ایکسپٹ فار آر ٹو جو کہ اگین ٹو آر ہے سو so, جو ٹو آر ہے آر ٹو رجسٹر اس کو ہم نے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا اب ہم کوئی بھی فور بٹ نمبر جو ہم اپلائی کر رہے ہیں بائنری نمبر ان رجسٹر کے ان پٹ پہ اس کی وجہ سے یا تو ایک رجسٹر گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا یا 5 وولٹ پہ کنیکٹ ہو جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹ پہ let us suppose bit zero جو ہے وہ ہائی ہے لاجک ون ہے so that means R one جو رجسٹر ہے اس کا یہ ٹرمینل 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا بٹ ون اگر زیرو ہے سو آر تھری جو رجسٹر ہے گراؤنڈ ہو جائے گا زیرو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اسی طرح بٹ ٹو اگر زیرو ہے تو آر فائیو جو رجسٹر ہے وہ بھی گراؤنڈ ہو جائے گا اسی طرح بٹ تھری اگر زیرو ہے آر سیون رجسٹر بھی گراؤنڈ ہو جائے گا اس کی وجہ سے جو ٹوٹل ریزسٹنس ہے وہ ڈفرنٹ ہو جائے گی اس کی ڈفرنٹ ہو جائے گی اور جو ٹوٹل ان پٹ وولٹیج ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی بیسکلی اس رجسٹر نیٹورک کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے with the help of a theorem جو سرکٹ تھیورم میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو یہ دوسرا جو سرکٹ ڈاگرام دکھایا گیا یہ سمپلیفائڈ سرکٹ ڈایاگرام ہے اس میں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ جو بٹ زیرو ہے وہ لاجک ہائی ہے فائیو وولٹ اپلائی کیے ہوئے باقی جو bit one two and three جو ہیں ان پہ ہم نے زیرو اپلائی کیا لاجک زیرو ہے سو so یہ جو رجسٹر وہ گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں نیکسٹ ہم ڈایاگرام دیکھتے ہیں جن میں ہم نے ایک سرکٹ معلوم کیا ہے اور اکیولنٹ وولٹیج معلوم کی ہے اس لاسٹ سرکٹ ڈایا میں ہمارے پاس ایک simplest form of register network آ گیا ہے ایک ٹو آر رجسٹر ہے آر سیون جو کہ گراؤنڈ سے کنیکٹڈ ہے ایک آر ایٹ رجسٹر ہے جس کی ویلو آر ہے اور ایکویلنٹ آر سیون رجسٹر ہے جس کی آر ویلو ہے اس کی جو ان پٹ پہ وولٹیج ہے وہ 5 وولٹ نہیں ہے جو تھیوننس وولٹیج ہے وہ point six two five volt ہے سو so, اس وولٹیج کی وجہ سے کرنٹ فلو ہوگا جو کہ آر ایف کے تھرو بھی فلو ہوگا آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس ایک وولٹیج آ جائے گی جو کہ پروپورشنل ہوگی اس ان پٹ وولٹیج اور جو آر تھن رجسٹر ہے ابھی ہم نے R two R ladder A to D converter دیکھا بیسکلی اس میں ایک رجسٹر نیٹورک لگایا ہوا ہے ڈپینڈنگ آن دی بائنری ان پٹ جو رجسٹر نیٹورک ہے وہ بیسکلی چینج ہو جاتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے into simpler register network اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں with the help of Thevenin's theorem آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ڈفرنٹ ایگزامپلس دی ہوئی میں نے ڈفرنٹ بائنری انپٹس کے لیے تو لیٹ سے ون زیرو زیرو زیرو ہے تو پھر رجسٹر uh, نیٹورک کیا ہوگا اس کے ان پٹ تھے وولٹیج ہے وہ کیا ہوگا اور آؤٹ پٹ میں وولٹیج کیا ہوگا اس طرح اگر لیٹ سے کوئی اور ویلو ہے 1100 تو اس کی وجہ سے جو رجسٹر نیٹ ورک ہے اس کی ویلو اگین چینج ہوگی جو وولٹیج ہے وہ اگین چینج ہوگی اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ بھی چینج ہوگی اور آف کورس جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوگی اوریجنل ویلو 1100 کو لاسٹ میں ہم بیسکلی ڈسکس کرتے ہیں ڈی ٹو اے جو کنورٹرز ہیں ان کے performance characteristics different performance characteristics ہیں so, سب سے پہلے جو ہے ریزولوشن ریزولوشن کیا ہے کتنے ڈسکریٹ لیولس ہیں جس کو ہم جو اینالگ آؤٹ پٹ ہے اتنے لیولس میں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیسکلی اس کو میئر کیا جاتا ہے reciprocal of the input levels percentage کی فارم میں اس کو آسان لینگویج میں یوں کہیں کہ اگر four bit D to A converter ہے سو so اس کی لیولس کتنی ہیں بیسکلی سکسٹین لیولس ہیں right so one one one one اگر ہم اپلائی کریں ان پٹ پہ تو آپ کے پاس ففٹین جو ہے بائنری میں one one one one fifteen represent کر رہا ہے سو so, اس کی جو ریزولوشن ہے وہ آپ اس طرح لکھیں گے 1 ڈیوائڈ بائی ففٹین اور کیونکہ پرسنٹیج کے حساب سے لکھی جاتی ہے تو 1 divide by fifteen into one hundred six point six seven percent آ جائے گی سو so, اس کی six point six seven resolution ہوگی یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں the number of bits to be converted یہ ہوگی اس کی ریزولوشن اب جتنی آپ بٹس بڑھائیں گے دیٹ مینس آپ ریزولوشن کو انکریز کر رہے ہیں جو آپ کا سگنل ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا جائے گا سیکنڈ جو کریکٹرسٹک ہے بیسکلی ایکوریسی ہے ایک ٹی ٹو اے کنورٹر کی ایکوریسی ہم ایسے میجر کرتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں جو میئرڈ آؤٹ پٹ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ایکوریٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہے اور جو میئرڈ آؤٹ پٹ ہے ایکوریسی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں فل اسکیل ڈیفلیکشن کی let suppose maximum output voltage جو ہے ٹین وولٹس ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکوریسی جو ہے پوائنٹ ون پرسینٹ ہے point one percent minus ten millivolts so کوئی سا بھی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ٹین ملی وولٹ سے زیادہ ان ایکوریٹ نہیں ہوگا جو ایکوریسی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ plus minus half the least significant اس سے زیادہ نہ ہو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم ان پٹ پہ 0001 اپلائی کرتے ہیں اور لیٹس سپوز کہ آؤٹ پٹ پہ 1 ملی وولٹ آ رہا ہے سو ہم کتنی اس میں ان ایکوریسی برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 1.6 پوائنٹ آ جائے تو وہ بیسکلی 2 ملی وولٹ سے ریپرزینٹ ہونا چاہیے 1 ملی وولٹ سے ریپرزینٹ نہیں ہونا چاہیے بیسکلی 1.5 جو ہے وہ half a significant least significant bit سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکوریسی ہے وہ ہاف لیسٹ لیگنیفیکینٹ بیٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تیسرا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ مونوٹونک ہونا ضروری ہے مونوٹونک کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ جو ہے اگر ہم زیرو زیرو زیرو زیرو شروع کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیوسلی انکریز کر رہے ہیں سو الٹیمیٹلی لاسٹ ویلیو جو ہے four bit D to A converter کی ون ون ون ون ہو سک ہو جاتی ہے تو آؤٹ پٹ میں جو اینالاگ وولٹیج uh, ہے وہ بھی کنٹینیوسلی ایک اسٹریٹ لائن رائز ہونی چاہیے اگر آؤٹ پٹ میں ہمیں ویلو جو ہے کنٹینیوسلی رائزنگ نہیں مل رہی بیچ میں کہیں ایک ڈپ آ جاتا ہے دیٹ مینس کہ یہ جو ڈی ٹو اے کنورٹر ہے یہ مونوٹونک نہیں ہے سو so بیسکلی اس میں کچھ فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ یہ آ رہی ہے چوتھا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے لینیئرٹی بیسکلی جو آؤٹ پٹ ہے وہ لینیئر ہونا چاہیے with respect to the input let is suppose کہ ہمارا ٹو بیٹ پٹ ہے تو زیرو زیرو ویلو ہو سکتی ہے زیرو ون ہو سکتی ہے ون زیرو ہو سکتی ہے ون زیرو پہ two millivolt output آتا ہے اور زیرو ون پہ one millivolt output آتا ہے سو آئیڈیلی یہی صورت ہونی چاہیے کہ یہ جب چار انفارمیشن ٹو بیٹس ہم اپلائی کرتے ہیں تو لینئر آؤٹ پٹ ہونا چاہیے zero volt one millivolt two millivolt and three millivolt let suppose کے آؤٹ پٹ جو ہے جب ہم ون ون اپلائی کرتے ہیں تو تھری ملی وولٹ نہیں آتا two point five millivolt آتا ہے اور جب ہم ون زیرو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹو ملی وولٹ نہیں آتا ون پوائنٹ ایٹ آتا ہے اور جب ہم زیرو ون اپلائی کرتے ہیں تو ون ملی وولٹ کے قریب آ رہا ہے so that means output جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے نان لینئر ہے سو so بیسکلی یہ ہم نان لینئرٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اے ٹو ڈی کنورٹر کی آخر میں بیسکلی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے settling time suppose input پہ ہم نے ایک بائنری ویلو اپلائی کی ہے آؤٹ پٹ پہ ہمیں ایک وولٹیج مل رہا ہے اب ان پٹ پہ اگر ہم جو ویلو ہے وہ چینج کر دیں تو آؤٹ پٹ پہ بھی آف کورس چینج ہوگا تو کتنی دیر میں ہم وہ چینج جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے that means it is within half the significant bit تو جو ٹائم اس میں لگے گا جو نئی ویلو ہے it is close to half the significant bit اس کو ہم کہیں گے سیٹلنگ ٹائم آج ہم نے دو D to A converter discuss کیے اس سے پہلے ہم نے کچھ A to D converter discuss کیے تھے آئیے ان ساروں کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں اے ٹو ڈی کنورٹر تین ٹائپ کے ہم نے ڈسکس کیے تھے فلش کنورٹر جو کہ ہم کہہ رہے تھے فاسٹ کنورژن ٹائم ہے ایکسپینسو ہے اور فاسٹ اپلیکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے سائملٹینیسلی انفارمیشن کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو اینالاگ فارم اس کے بعد ہم نے dual slope analog to digital converter ہم نے پڑھا تھا جو کہ آپ کے میجرنگ انسٹرومینٹس میں استعمال ہوتا ہے کنورژن ٹائم آف کورس کا جو فلش کنورٹر کے بنسبت کم ہے تیسرا جو تھا successive approximation A to D converter پڑا تھا اگین اس کا آپریشن جو ہے بڑا سمپل ہے اگین کافی اپلیکیشن میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے جو دو ڈی ٹو اے کنورٹر نے پڑھے تھے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی ٹو اے کنورٹر میں جو آپریشن اس کا پرنسپل ہے کہ ہم جو آپ ایمپ ہے اس کو ایز اے سمر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں جو ان پٹ پہ ہم بائنری ویلوز اپلائی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے رجسٹرز میں سے کچھ کرنٹ فلو ہوتا ہے ان سارے کرنٹس کو سم اپ کرتے ہیں وہ آپ ایمپ کے ان پٹ پہ اپلائی کرتے ہیں آؤٹ پٹ پہ ہمیں ایک سم آؤٹ پٹ وولٹیج مل رہی ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے ان پٹ ویلوز کو سو جو انیشل والا تھا بائنری ویٹ پٹ جو ڈی ٹو اے کنورٹر تھا اس کے آؤٹ پٹ پہ آف کورس ایک پروپورشنل وولٹیج ملے گی ڈپینڈ کر رہا ہے ٹوٹل کرنٹ جو فلو ہو رہی ہیں اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ جو رجسٹر کی ویلوز ہیں ان کو بہت ایکوریٹ ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا ہر رجسٹر جو ہے ایک دوسرے کا ڈبل ہے so R two R four R eight R so so, ان کی اگر ایکوریسی نہیں ہوگی آؤٹ پٹ میں وولٹیج جو ہے پراپر نہیں آئے گا وہ ایکچوئل ویلو کو پراپرلی ریپرزینٹ نہیں کرے گا دوسرا جو ڈی ٹو اے کنورٹر تھا اس میں ہم یہ R two R four R eight R values use نہیں کر رہے ہیں دو قسم کے رجسٹر سو so, دو قسم کے رجسٹر کو انٹیگریٹڈ فارم میں امپلیمنٹ کرنا بڑا آسان ہے سو so, دو قسم کے رجسٹرز ہیں ایک کی ویلیو ٹو آر ہے اور دوسرے کی آر ہے جو ٹو آر کے رجسٹر وہ ہم نے جو بائنری ان پٹ ہے ان کے کراس لگائے ہوئے تھے اور باقی جو جنرل نیٹورک تھا اس میں آر رجسٹرز لگائے ہوئے تھے اس کا جو آپریشن پرنسپل ہے وہ ڈیپینڈ بیسکلی بیسڈ ہے آن دی بائنری ان پٹ بائنری ان پٹ میں ہم نے جو بھی ویلو اپلائی کی ہے وہ ونز یا زیرو ہوں گی اگر زیرو ہوگا تو کچھ اور رجسٹر نیٹورک بن جائے گا اگر 5 وولٹ یا لاجک ون اپلائی کرتے ہیں تو رجسٹر نیٹورک uh, جو ہے وہ کچھ اور شیپ میں آ جائے گا اس رجسٹر نیٹورک کی جب ہم اکیولنٹ ویلو لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک تھیون رجسٹنس ویلو آ جائے گی اور ایک تھیون وولٹیج ویلو آ جائے گی یہ جو وولٹج ویلو ہے اس کی وجہ سے ایک کرنٹ فلو ہوگا سرکٹ میں سے اور آؤٹ پٹ میں ہمیں ایک وولٹج ملے گا جو کہ پروپورشنل ہوگا جو بائنری ان پٹ ہے یہ تو بیسکلی ہوگی discussion A to D and D to A converters پہ آئیے اب ہم اس پورے کورس کو کوکلی سمرائز کر دیتے ہم نے جب کورس شروع کیا تھا یہ بات کی تھی کہ ڈیجیٹل لاجک میں ہم بائنری انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ بائنری انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے سو بیسکلی ہم نے بات کی تھی ڈیجیٹل نمبرس کی یا بائنری نمبرس کی جو بھی نمبرس ہیں یا جو بھی کوانٹیٹیز ہیں ان کو بائنری فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے بائنری فارم ہم نے کیا بتائی تھی بیسکلی لاجک زیرو ہوگا یا ون ہوگا دو ہی آپ کے پاس ویلوز ہو سکتی ہیں زیرو یا ون اب کوئی نمبر ہے اس کو بھی زیروز اینڈ ونس میں ریپرزینٹ کرنا ہے کوئی لیٹر ہے کیریکٹر لکھ رہے ہیں اس کو بھی زیروز ون میں ریپرزینٹ کرنا ہے کوئی ایک گرے لیول ہے کوئی ساؤنڈ لیول ہے اس کو بھی ہم نے چینج کر کے زیروز اینڈ ونس میں ریپرزینٹ کرنا ہے سو so, جتنی بھی انفارمیشن ہے ڈیجیٹل سسٹم میں وہ زیروز اینڈ ونس کی صورت میں ہوگی اب اس کو جب آپ پروسیس کرنا ہے آپ کے پاس کچھ سرکٹ ہونا چاہیے جو اس انفارمیشن بائنری انفارمیشن ہے اس کو پروسیس کرے جو فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس تھے جن کی ہم نے بات کی تھی بیسکلی ان کو کہتے ہیں ہم logic gates so AND gate ہے اور گیٹ ہے اور ایک ناٹ گیٹ ہے ان تین گیٹس کی مدد سے ہم ڈفرنٹ گیٹس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نار گیٹ ہو سکتا ہے نین گیٹ ہو سکتا ہے ایکسکلوزو اور گیٹ ہو سکتا ہے ایکسکلوزو نار گیٹ ہو سکتا ہے بیسکلی یہ جو گیٹس ہیں یہ کیسے بنے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اندر جو ہے ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں تو ٹرانزسٹر کو ایز اے سوئچ ہم استعمال کر رہے ہیں سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ پہ کیا ویلو ہے اس سرکٹ کو یا اس ٹرانزسٹر کو کیسے کنفیگر کیا ہوا ہے آؤٹ پٹ پہ وہ کورسپونڈنگ ویلو آ جائے گی سو بیسکلی ان بلڈنگ بلاکس کو جو لاجک گیٹس کہلاتے ہیں ان کو ہم ڈفرنٹ صورتوں میں آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ایک سرکٹ بنا لیتے ہیں جو کہ ایک فنکشن کو پرفارم کرتا ہے سو جب ہم یہ گیٹس ڈفرینٹ ڈفرینٹ کونیکشنس کے ساتھ آپس میں ملاتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ایک کمبینیشنل سرکٹ بن جاتا ہے جو کہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کر سکتا ہے سو so, ہم ایک ایڈر سرکٹ بنا سکتے ہیں ایک سبٹریکٹر سرکٹ بنا سکتے ہیں اور بہت سارے ہم نے سرکٹس دیکھے تھے وہ بن سکتے ہیں اس میں یہ جو سرکٹ ہے ہم انالس کے لیے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہر وقت ہم گیٹس جوڑیں اور سرکٹ بنا لیں بیسکلی ہر سرکٹ کا جو فنکشن ہے ہم ایک ایکسپریشن کے تھرو ایکسپریس کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں سو so بیسکلی ہر فنکشن ہر سرکٹ کی جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں بولین ایکسپریشن اب بولین ایکسپریشن جو ہے ایک لمبی سی ایکسپریشن آ رہی ہے تو اب آپ نے اگر ایکسپریشن آپ کے پاس ہے تو اس کو ہم سرکٹ کی فارم میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹڈ ہیں سرکٹ ہے تو اس کی بولین ایکسپریشن ہوگی بولین ایکسپریشن ہے اس سے ہم سرکٹ بنا سکتے ہیں اس میں بولین ایکسپریشن کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں اگر سمپلر ایکسپریشن ہوگی ہمارا سرکٹ بھی سمپلر ہوگا بولین ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یا اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک فارم سے دوسری فارم میں بیسکلی ہم یوز کر رہے تھے بولین ان ایجربا سو بولین ایجربا میں ہمارے پاس رولس ہیں کچھ تھھیورمس ہیں کچھ لاس ہیں جو اپلائی کرتے ہیں ہم بولین ایکسپریشن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں دو اسٹینڈرڈ فارمس ہیں بولین ایکسپریشن کی سم آف پروڈکٹ فارم اور product of sum form so basically جتنے بھی سرکٹ ہیں وہ یا تو سم آف پروڈکٹ فارم سے انیشیٹ ہوئے یا پروڈکٹ آف سم فارم سے انیشیٹ ہوئے ان کے ڈفرنٹ ورژنس ہوتے ہیں نیکسٹ ہم نے یہ بات کی تھی کہ کمبینیشن سرکٹس جو ہیں بہت قسم کے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں بہت سارے کمبینیشنل سرکٹس ایسے ہیں جو کہ بہت روٹینلی بہت کامنلی ڈفرنٹ اپلیکیشنز میں یوز ہوتے ہیں تو اگر ہر دفعہ آپ ڈفرینٹ گیٹس جوڑ کے ایک سرکٹ بنا لیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں تو بجائے ڈفرینٹ گیٹس کو جوڑنے کے آپ کے پاس بنے بنائے سرکٹس جو ہیں ایم ایس آئی فارم میں میڈیم اسکیل انٹیگریٹڈ فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں جن کو آپ ریڈیلی کونیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں سو so ڈفرینٹ جو سرکٹس ہم نے کمبینیشن سرکٹس دیکھے تھے جو پڑے تھے جو ایم ایس آئی فارم میں ہیں اس میں ملٹی پلیکسز تھے ڈی ملٹی پلیکسز تھے ان تھے ڈی کوڈرز تھے پرائرٹی ان تھے ایڈرس تھے فل ایڈرس تھے ہاف ایڈرس تھے کمپریٹرس تھے B C D to seven segment converters تھے تو یہ سارے جو ہیں کمبینیشن سرکٹ کے فارم ہے کمبنیشن سرکٹ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی اسٹوریج کا ایلیمنٹ نہیں ہے کوئی چیز سیو نہیں کر سکتے جو بھی آپ ان پٹ اپلائی کریں گے وہ آؤٹ پٹ پہ آپ کے پاس آ جائے گی کمبنیشن سرکٹ ہم یہ بتایا تھا کہ یا تو دو طریقوں سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں using the basic building blocks جو لاجک گیٹس ہیں یا آپ کے پاس یہ جو ایم ایس آئی فارمس میں چپس اویلیبل ہیں ان کو آپس میں کونیکٹ کر سکتے ہیں ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں کوئی بھی کمبنیشن سرکٹ جو ہے وہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں using P L D devices P L D devices جو ہیں پروگرامیبل لاجک ڈیوائسیز ہیں ان کا ایک اسٹینڈرڈ سی رے بنی ہوئی ہے consisting of AND gates OR gates تو کوئی بھی فنکشن جو ہے جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ دو فارمس میں ایکسپریشن ہوتی ہے جو اسٹینڈرڈ فارم ہے سم آف پروڈکٹ فارم یا پروڈکٹ آف سم فارم تو کوئی بھی کمبینیشن سرکٹ ہے ان دو فارمس میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں سو پی ایل ڈی میں بیسکلی اینڈ گیٹس اور اور گیٹس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے آپ کوئی بھی ایکسپریشن کوئی بھی کمبینیشن سرکٹ بنا سکتے ہیں کمبنیشن سرکٹ کے بعد ہم نے سیکوینشل سرکٹس کی بات کی تھی سیکوینشل سرکٹ جو ہے ہم نے کہا تھا ایک اگین بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈیجیٹل لاجک کا سیکوینشل سرکٹس میں بیسکلی دو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کمبنیشنل پارٹ ہے ساتھ میں ایک میموری ایلیمنٹ میموری ایلیمنٹ ہم نے بتایا تھا کہ بیسکلی ایک لیچ ہے جو کہ نور گیٹس یا نین گیٹ کی کمبنیشن سے بنائی جاتی ہے اور وہ کیپیبل ہے ایک بٹ جو ہے اس کو اسٹور کریں یا زیرو یا ون اس کی ایک مزید شکل جو ہے جس میں ہم نے کلاک لگائی ہے اس کو ہم فلپ فلاپ کہتے ہیں سو بیسکلی سیکوینشل جو سرکٹ ہے اس میں ہم اسٹوریج ایلیمنٹ ہے ان سیکوینشل سرکٹ کی مدد سے ہم ڈفرنٹ ڈیوائسز بنا سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ڈیوائسز تھی کاؤنٹرس تھے اور شفٹ رجسٹر تھے سیکوینشل سرکٹس کو بھی ہم پی ایل ڈی ڈیوائس صورت میں پروگرام کر سکتے ہیں اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم نے میمری پڑھی تھی میمری جو ہے اگین ہم نے بتایا تھا کہ ایک بیڈ نہیں اسٹور کرے گی ملٹیپل بیڈ اسٹور کرے گی کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم ہے پروگرام اسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے میمری ضرورت ہے اس کی ہم نے پوری دیکھی تھی کہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کو ایکسیس کیسے کیا جائے جاتا ہے لاسٹ میں ہم نے A to D and D to A converters پڑھا تھا اس کے ساتھ کورس ختم ہو گیا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم